حضرت ابو صفوان بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے میں مکے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ مذکورہ حدیث بیان کی مگر اس میں مزدوری پر مال تولنے کا بیان نہیں ہے امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کو قیس نے اسی طرح بیان کیا ہے جیسے کہ سفیان نے اور سفیان کا قول راجح ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار تین سو سینتیس